سیدی مرشدی محبی و محبوبی آر اللہ مجدد زماں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات کے اشعار بھگوان ہے مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات جل حاجات جلد جلال خدا اے فال کون مکان اے خدا پانی خالق کون مکان تعریف سے پاسل تاکیہ یہ پیدا کیا سارا جہاں اے خدا پاک رب دنیا اپنے بندوں کا صدقہ صدقہ صدقہ تیری رحمت غفار کا کا کا تیرے سید سب اور آل کا صدقہ کل اقصاب کا سدپت کا امت کے ہر نماز کا صدقہ میرے مرشد فیاض کا صدقہ تیرے حضرت اپراد کا صدقہ تیرے جملہ اخیار کا اے خدا اے بات اپنے بعد سے تم نے مجھ کو آخرت کے واسطے اے خدا ہیں سارے عباد میں کرائے تو بدکالو گرجن میں ڈالا تو بدکالو اپنی بدعمی سے تیرے کارو اپنی بدلائی سے گے تارو میں ہوں کال نے کو گستاخیاں کی راہ میں گو گرے ہم معصیت کے چاہ میں معصیت مانے گناہ چاہ کے مانے کنواں ہم نے گو گستاخیاں کی راہ میں تو ہم معصیت کے چاہ میں اب لیکن نش بارو شرم سار اپنے کرور دار اب لیکن نش بارو شرم سار کر تو پروردگار تیری رحمت سے ہمارا اندر ہو قبول بار گائے جلا تیری رحمت سے ہمارا اندر کرنا واپس تو مجھے دربار سے ہوں گھوم دہراور تیری سرکار سے کرنا واپس تو مجھے دربار سے کا جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر سد سال مکرے گولیا جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر سد سال بکرے اولیاء رحمت واسعہ کا اے کریم اب فرما بل عظیم میرے رحمت واسعہ کا اے کریم اب فرما ماں میرے عظیم دیش میں ہو پاک کے رے دیش میں ہو پاک بازت میرے گو لیکن اے خدا میرا مقتدا اے خدا تارے رہو تیرا صدا ہونا میرا میرا مقتدا اے خدا اے پاپ اے بل بلگا دشمن ہے یہ میرا مار اے پاک پاپو پروردگار سخت دشمن ہے یہ میرا مار کرنا ہوئے فضل تیرا اے کری کر پک تیرا کریم میں رہوں بس ننگ شیطان رجیم میں رہوں بس ننگ شیطان رجیم گر ہو تیرا پکو تیر جانے سے یہ جانے گرم تیرا بندے جان سدھی کا جانے سفری ہم کری ہے نفس بدری کام ہے اس کا محض تنگیس کا ہم نفس بدرد اس کا کام ہے اس کا محض تنگیس کا کشم کشم پڑ گئی جانے ہری لگ نقد بند تیری جانب سے نہ ہو رحمت اگر القدم میرا کرے سوئے سپن تیری جانب سے نہ ہو رحمت اگر ہر قدم میرا پڑے سوئے گر سڑ چپل مقشیدا گرسی دم کبھی بردست موقیدم کت پر دسو بل تو صدقہ تیرے جب کا شاہ جان سدپشاد اج تبی بل بند گا سد فتح جب کا شاہ جان صدقہ پہشانے یج کبھی بربندگا جانے میں چو کو جان یورا کو جلد تر لے جنتا جان میں جائے جل کر لے بنا اے اے خدا پاک اے پرور پر جل تیرے ناصر کوئی آپ کی عظمت کا حق میں نہ اللہ تعالی معاف بائیں ہاتھ سے نہیں لینا چاہیے اس طرح سے لینا چاہیے دائیں ہاتھ سے لینا چاہیے آپ کی عظمت کا حق میرے علا کچھ نہیں مجھ سے ادا ہوتا ہے اے خدا اے پاک اے وٹ کری بخش دے میرے گناہ عظیم اے خدا پاک رب کریم بخش دے میرے گناہ عظیم اے خدا پاک رب کریم بخش دے میرے گنا سدا جل کا اپنی کری نہ جانے دے مجھے سوئے جنی سدکاشا جل کا اپنی کری بین جانے دے مجھے سوئے جانی صدقہ پہلے شیخ کا ہے شاہجہاں صدقہ پہلے شیخ کا ہے شاہجہاں چند کر لے مجھ کو مجھ عبد بنی دے مجھے اپنے سے تو کچھ آگہی اس دعا میں اپنے مشاہد کا مرشد عبد مجھے دے مجھے اپنے سے تو کچھ آبنی دے مجھے اپنے سے تو کچھ آبنی صدق حضرت پور پوری شاہ کے عطا کر مجھ کو نائے پار کر دے اے خدا کشتی میری میرے سی مرشد عبد دے اب مچھلی جیسے پانی کے بغیر بے طلبوں سے سوا اپنے بغیر بے مچھلی جیسے پانی کے بغیر بے طلبوں سے سوا اپنے بغیر پور کی لذت چکھا کر اے خدا رنج دور نہ کر پھر مبتلا قرب کی لذت چکھا کر اے خدا رنج دوری میں نہ کر پھر مبتلا یار شب کو روز منجوری نہ یار شب کو روز منجوری نہ دے جان قربت دیدہ کو دوری نہ دے جان قربت دیدہ کو دوری نہ دے یار شب کو روز نہ نہ دے قربت دیدا کو دوری نہ دے آپ کا قرب دوری ہے خدا بے تر اب نعمت ہر دو سرا آپ کا قرب دوری ہے خدا طرف اب نعمت ہر مر گوشا ہے نایت کا تیرا سایا ہے نایت کا تیرا کو دینا لاکھ ناخ پات کر لکھ پات میرا نف سے سرکش میں خدا تیری نزدیکی سے رکھتا میں جدا ورنہ میرا نف سے سرکش اے خدا تیری نظمی کی سے رکھتا ہے جدا کیونکہ شیطان پہ نایت کے تیری عید میں رکھتا ہے مجھ کو نفس کی کیونکہ شیطان پیڑ نایت کے تیری عید میں رکھتا ہے معصیت کی ذلتوں سے اے خدا باب رحمت مت تیرے شاہ جان تیرا دست کے آ گو رہ سکتا ہے سب کو جا پن کا دیر جگہ ہر نفس را نفس شیطان سے کر دے خبر نفس شیطان سے کر دے بیسبل تین کی چادری یاد ہی میں رکھ تو اپنے

جمبی گرے شو مت جنمنی گرے ویشن شو مت اکرم مت اکرم مت بے مش مت ہے کوئی در در کے سوا شوا تو جاؤں بنا کیا کوئی در ہے تیرے کے سوا ہمتوں میں محنت کے توفیق عمل سب تیرے محتاج ہیں ہمت و محنت کے توفیق عمل سب سے محتاج ہے الوچن جس کو تیری رات جو بھی ملا وہ تیرے دست کرم سے ہی ملا جس کو تیرا سے جو بھی ملا وہ کرم سے ہی ملا نہ انہیں تدبیر گر جانے کے بعد کر گئے اسباب جل جانے کے بعد بس میری جان ہے میری نی نہ میری پار کر دی بس یار میں نگار ناؤنی پالو میرا ہو مجھ سا پلی

جو سنے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس دولت سے اے خدا میری مطلب جو اس کو تجھ سے آ گئی کرنے تو انگارے جس سے ہوگا تیرے سرا شیرنا دل سے ڈرا تیرانی سے تیروں میں جم چار ڈر دل سے نو میں تیرا نام عشق سے تیرو میں جان چاہوں میں تیرا نام پار جو بشر بھی سن لے میری آنکھوں بس آڑ جائے وہ تیری چاہو جو بشر بھی سن لے میری آو بس تڑپ جائے وہ تیری چاہ کو عشق سے اپنے سو دل کو دور کر عشق سے اپنے سو دل کو دور کر مور سے کا دل معمور کر مور سے ہم پور کر نور سے ہم سب کا دل معمور کر آمین اللہ ہم ہاں۔ سے کسی کو محروم نہ فرمائے کسی کو ہاں۔ میں ہوں سے چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دولت سے سوال امید تو رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں لیکن ہمارے مرشدین کے پاس جو درد ہے اور جو آہو پھوپا ہے اور جو ہمارے مشرین ہمارے لیے رو چکے رو رہے ہیں اللہ پاک ان کی فریادوں کو ہم سب کے لیے ہمارے گھر والوں کے لیے اولادوں کے لیے بچوں کے لیے بلکہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو پوری فراہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ آ گئے ہوں